شعیب بن اسحاق نے کہا مجھے ہشام بن عروا نے بتایا کہا مجھے عروا بن زبیر اور فاطمہ بنت منظر بن زبیر نے حدیث بیان کی دونوں نے کہا کہ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کی نیت سے جس وقت نکلی ان کے پیٹ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے یعنی وہ حاملہ تھیں جب وہ قبا میں آ کر اتری تو وہاں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے پھر ولادت کے بعد انہیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھٹی لگائیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیا اور اپنی گود میں بٹھایا پھر ایک کھجور منگوائی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم ایک گھڑی تک کھجور ڈھونڈتے رہے آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو چبایا پھر اس کا جوس ان کے منہ میں ڈال دیا پہلی پہلی چیز جو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں پہنچی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک تھا سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی اور ان کا نام عبداللہ رکھا پھر جب وہ سات یا آٹھ برس کے ہوئے تو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت کے لیے آئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے دیکھا تو تبسم فرمایا پھر ان سے برکت کے لیے بیعت کی کیونکہ وہ کم سن تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو سولہ